شیبانی نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکیس